محمد بن مسلم طائفی نے عمر بن دینار سے انہوں نے آئل صاحب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویری سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے جب آپ آئے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کس لیے کیا نماز کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو انتیس